إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مدلنا ومن يدلله فلا حادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ محترم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت الحج کی حکایت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو وہ اعمال کرنے کا حکم دیا ہے جس سے مومن دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا یا آمنو اے ایمان والو ارکعو رکو کرتے رہو وقت جرو سجدے کی بھی پابندی کرتے رہو وعبدو ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو خیرا اور تم برابر فلائی کرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ یہ چھ اعمال بیان کیا رب العالمین نے یا الذین رکعو ایمان والو رکو کرتے رہو وحجدو سجدہ کرتے رہو وعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرتے رہو وہ اور ہر قسم کی بھلائی تم کرتے رہو لعلکم تفرحون تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ کامیابی کے لیے یہ چار اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور ایمان والوں کو خطاب کر کے ان چاروں چیزوں کا جو حکم دیا ہے وہ مستقل ان کی پابندی کرنے مرتے دم تک ان پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا ہے کہ نماز زندگی بھر پڑھتے رہو اور فرائیاں تم مرتے دم تک کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ عبادت عراقی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بہت بڑا عمل قرار دیا گیا ہے بلکہ کے روایتوں میں نبی نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عی المار افضل آپ بتائیں کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے تو آپ نے ساتھ فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ اور تمہاری ذات سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو نفع پہنچے یہ سب سے بہترین عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہمیں بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت نبی علیہ السلام خان بہت ساری ہاتھی جن میں سے ایک یہی آپ نے ساتھ نمایا اے لوگوں یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کے سبندوں کے ساتھ بھلائی کرو کل معروف ان سب کا آپ نے فرمایا تم جتنی بھی بھلائی کرتے ہو چھوٹا سا چھوٹا عمل جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ کل لو باروف ان اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کو بھی صدقے کا ثواب دے رکھا ہے یہاں تک کہ آپ نے ساتھ روایا کا یہاں تک کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے خوشی سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملاقات کرو اس کا استقبال کرو تو یہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقہ بنا رکھا ہے بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ فائدہ پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ فرا دے رکھا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے بڑی مشہور روایت ادا کل یہ سولانا میرا نا پیارے ہی صدا ادا کل یہ سولانا میرا نا پیارے ہی صدقہ کل لگاؤں تک روٹی ہی شب دیا ان رواں نے کے آخر مایا انسان کے جسم میں جتنے چور ہیں اور آپ جانتے ہیں انسان کے کتنے کتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ضروری کرا بھی دیا ہے کلنا آدمی کے جس میں کتنے جوڑ ہیں کل لجاؤں کل لگاؤں ستروں وہ بھی ایک دن نہیں جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو روزانہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے ضروری قرار دے رکھا ہے کہ اپنے ہر عضو کے بدلے وہ صدقہ کرے کل نیومن دن بھی جب بھی سورج شروع ہوا صبح ہوئی صبح ہونے کے بعد سب سے پہلا فریدہ جو ہم پر آئے ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے ہر ہر عضو کے بدلے ہم صدقہ کریں لیکن صاحب کرام نے کہا یا رسول اللہ روزانہ صبح سب سے پہلے جس میں کہ ہر ہر عضو کے بدلے صدقہ کرنے کی کون طاقت رکھتا ہے آپ نے ساتھ شاہ یا پھر کس نئی نے صدقہ اگر دو بھائی آپس میں کہیں لڑ رہے ہوں دو مسلمان جھگڑ رہے ہوں ان دونوں مسلمان بھائیوں کے درمیان کرا دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقے کا درجہ رکھنا ہے ہو ہوگا بین بینس نہیں میں ہر دو مسلمان جو آپس میں لڑ رہے ہوں ان کی مساحت کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور آگے آپ کے ساتھ بناتے ہیں ہم ماحول میں کتنی بڑی چیز ہے وہ عید جو اللہ کا دے ہی فیا ہمیں لوگ وہ فیا ہمیں لوگ اور سو یا متا ہوں صدقہ یہاں تک کہ ایک انسان ایک میں سے کوئی آدمی راستہ پکڑ کے گزر رہا ہے ایک انسان وہ کوئی سواری پر بیٹھ نہیں پاتا ہے یا اس کے پاس سواری نہیں ہے آپ نے اس کو اپنی سواری پر بیٹھا لیا یا پیر میں تکلیف ہے بدن بھاری ہے معذور ہے سواری اس کے پاس ہے لیکن خود اپنے سواری پر بیٹھ نہیں سکتا آپ نے سہارا دے کر کے اس کو اس کی سواری پر بیٹھا دیا یا اس کے پاس سواری نہیں آپ نے اپنے سواری پر بیٹھا دیا یہاں تک کہ کوئی انسان کوئی بوجھا لیا ہوا ہے رکھا ہے اس کو اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے آپ نے صاحب نمایا تم سیر کر کے ایک طرف سہارا دے کر کے اس کا بوجھ اس کے سر پر اس کے گاڑی پر اٹھا دو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا درجہ رکھتا ہے آپ نے ساتھ وہ بتو بہت بتو صدقہ یہاں تک کہ ایک انسان اپنے منہ سے کوئی اچھی بات کرنے کوئی جگہ اچھی بات کہہ دیتا ہے نیکی کی بات کہہ دیتا ہے تو یہ زمان سے نکلا ہوا اچھا کلمہ اللہ تعالیٰ کہا یہ بھی صدقے کا مقام و سچے کا درجہ رکھتا ہے وہ کل خوبصورتی اور ایک مسلمان اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جتنے قدم چل کر کے آتا ہے اس کے ہر ہر قدم کو اللہ تعالیٰ نے سبکے کا مقام دے رکھا ہے لیکن بڑی بدبختی ہوگی کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے الى خطوطا اراثرات ہر کا قدم جو انسان اپنے گھر سے اپنی دکان سے اپنے ٹھکانے سے نکل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے نماز کی نیت سے نیکی کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کو صدقے کا ادر سواد لیا کرتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر کے نبی علیہ اسلام شراب رماتے ہیں یہاں تک کہ وہ امید الرا اردا تاریخ یہاں تک کہ راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو چلنے والوں کو تکلیف دیتی ہے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تکلیف دہ چیز کو تم نے اٹھا کر کے پھینک دیا اپنے مسلمان بھائیوں کو شر سے اس کے ادا سے محفوظ کر دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک مومن کے لیے صدقے کا درجہ رکھتا ہے اور اس کا بھی سواب اللہ تعالیٰ نے صدقے کا دے رکھا ہے نبی علیہ السلام نام نے اپنی اس حادیش کے ذریعے صدقے کو بہت ہی وسیع بنا دیا یہاں تک کہ ایک دوسری حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کی اور متاثر مقامات پر اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نام نے ساتھ روایا ارا کل آدمی آدم صدقہ ہر آدمی کے لیے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دے دیا ہے ہر مسلمان ہر کلمہ کو اس پر صدقہ کرنا ضروری قرار دے رکھا ہے صحابہ کرام نے کہا یا نبی یا نبی اللہ اور آپ ذرا بتائیں اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری کرا دے دیا ہے اور ابھی سیا نبی اللہ لیکن یا رب نبی اللہ آپ بتائیے بھلا وہ شخص کیسے صدقہ کرے گا جس کے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کی نہیں ہے آپ نے ساتھ بنایا اگر اس کے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کی نہیں ہے تو فیا عمل سے ہی فیا کرو نفس ہو سکتا سڑکیں کا میرے بھائی یہ مقام مرتبہ ہے صدقے سے کبھی انسان کو نہیں کترانا چاہیے سب سے زیادہ جہنم سے بچانے والا عمل جو قرار دیا گیا وہ صدقہ ہے اس لیے آپ نے ساتھ سمایا یا معاشرہ یا معاشرہ یا معاشرہ مسلم اے مسلمانوں اس تک انار بناؤ میں صرف کے تمام اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صدقہ کر کے گھر سے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے گزر رہے ہیں اور عید کا دن ہے یہ عید الاضحا کا دن ہے عورتوں کی جماعت راستے میں بیٹھی ہوئی تھی نبی ریس راستہ نے فرمایا یہ ہمارا شراب نشا تصدقنا تصدقنا اے عورتوں کا گروہ یہ گروہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو اگر تمہارے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کی نہیں ہے تو اپنے سیورات ہی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو مجھے جہنم دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جل رہی ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو تو میرے بھائیوں سب سے زیادہ انسان کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا عمل جو ہے وہ صدقہ ہے اسی لیے نبی رہا نے صدقے کو بہت وسیع درجہ دے دیا فرمایا اگر کل مسلم صدقہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے صدقے کے ذریعے یتیموں کو بیواؤں کو مسافر کو پریشان حال کو غریبوں کو محتاجوں کو مصیبت طرح کو اپنا صدقہ کر کے صدقہ کر کے انہیں فائدہ پہنچاؤ اگر کل مسلم صدقہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ ضروری کرا دے رکھا ہے صاحب یا نبی اللہ فائل اگر کوئی انسان صدقہ کرنے کی چیز نہ پائے تب آپ نے ساتھ روایا اس کے لیے ضروری ہے فلا عمل سے اپنے ہاتھوں سے محنت کرے مزدوری کرے اور مزدوری کرنے کے بعد فجر نفس ہو خود بھی فائدہ اٹھائے اور اسی سے کچھ صدقہ بھی نکال کر کے دے اکبر صدقے کا یہ مقام ہوا کہ اگر کسی کے پاس کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو نبی رہتا اس کو محنت کرنا چاہیے گاؤں دور کرے محنت مزدوری کرے اور محنت مزدوری کرنے کے بعد جو آمدنی ہوتی ہے اس سے خود فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے غیروں کو فائدہ پہنچائے کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے فی اگر کوئی آدمی محنت اور مزدوری کرتا ہے کرنے کی کوشش کیا لیکن محنت اور مزدوری کے بعد بھی صدقہ کرنے کی کوئی چیز حاصل نہ ہوئی تب کیا کرے آپ نے ارشاد فرمایا اگر ان کے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے تو یو عید ہر جٹ آپ نے ارشاد فرمایا کسی پریشان حال کی مدد کرے یہ بھی اس کے لیے صدقے کا جو ثواب بن جائے گا شاہ نے کہا یا رسول اللہ فلم لگ یقین اگر کوئی انسان غریبوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا پریشان آد کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تب کیا کرے وہ کا کہاں سے کرے آپ نے احساس کمایا اگر کسی غریب کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کسی ضرورت مند کے کام نہیں آ سکتا تو اس کے لیے بھی صدقہ کرنا ہے اگر وہ غریب کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا تو عمل بل معروف ہے وہ نیک کام کرے وہ نیک کام کرے یہ نیک کام کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سچا بنا دے گے کہا یا رسول اللہ اگر نیک نہیں ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہر حال میں صدقہ کرنا ضروری ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد رمایا ان دو معروف ان صدقہ اے لوگوں کل معروف ان صدقہ ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ نے کا درجہ دے رکھا ہے اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ضرور کرو وہ کا اپنے مسلمان بھائیوں سے مسکراتے ہی میرے چہرے سے بجے گئے یہ بھی سنگا ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے ساتھ نمایا وہ تنگی کا پی نہ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ تم پانی لے رہے تھے کہیں پانی پینے کے لیے لگا ہوا ہے کہیں پانی بھرنے کے لیے نم لگا ہوا ہے تم پانی بھر رہے تھے اور تمہارا مسلمان بھائی انتظار کر رہا تھا کہ تم پانی لے لو تب وہ آگے بڑھ کر کے پانی بھر رہے آپ کے ساتھ سمایا جو تم نے اپنے برتن میں پانی لیا اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو یہ پانی جو تم نے اپنے کھلاڑی کا اپنے برتن کا پانی تم نے مسلمان بھائی کے برتن میں ڈال دیا یہ پانی ڈال دیا گا پھر تعالیٰ نے تمہارے لیے ستے کا درجہ دے رکھا میرے بھائیوں ایک مسلمان کے لیے نٹی ابھی سب کے سواس بہت ہی وسیع بنا دیا اگر مسلمان صدقہ کرنا چاہے تو کوئی وقت ایسا نہیں جو مسلمان صدقے اجر و ثواب سے محروم رہ سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے کے دوسرے سے اللہ کل لے واقع الحمد وسلام اللہ وقف عمارہ اور یہ بھلائی کرنا اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اس کے بڑے فوائد دنیا میں بھی اللہ اکبر ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا سدا معروف ہے سدا معروف ہے اللہ اکبر آپ نے ساتھ فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ایسے انسانوں کے نہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو مسلمان یا جو کلمہ ہو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ فائدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اس سے تو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے اللہ سب کو مستحق بنائے پہلا کما پہلی نعمت آپ نے ساتھ بنایا بھلائی کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو پوری موت سے بچا لیتے ہیں بہت بڑا یہ بتا رہے بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتے ہیں اور آپ اللہ جانتے ہیں بری موت سے بچانا اور خاتمہ بل سے ہونا ہی سب سے بڑی علامت ہے انسان زندگی بھر نیک رہے اگر موت کے وقت ایمان جب مدا دیا زندگی بھر کی ساری نیکیاں رائے گا اسی لیے توفنی مسلموں آج ہکنی جو صالحین یوسف علیہ السلام کو آمادا کر کے تھے میرے بھائیو اور دوسری نعمت کیا ہے اللہ ہو کر ول اور دنیا میں ہر قسم کی ہلاکتوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا دے برے موت سے بچایا اور ہر قسم کی ہلاکت اور تباہی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور بڑا فائدہ کیا ہے اللہ نبی پرارتھنا فرماتے ہیں اے لوگو ارحمو من فی الارض یرحمو من فی السماء اے لوگو ارحمو من فی الارض یرحمو من فی السماء اگر تم زمین پر رکھنے والی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو گے بھلائی کرو گے تو آسمان والے تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے اس سے بڑا بدلا اور کیا ہو سکتا ہے یار عموماً فی الحال فی ہم اللہ عمر زمین والوں کے ساتھ تم بھلائی کرو گے تو اس کے بعد اللہ آسمان والے آسمان والے کون ہیں ہے رحمت کے فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اسی لیے ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے اور کیا بڑا فائدہ ہے میرے بھائی کا اللہ نبی صحیح مسلم کی حدیث نبی رہے پرارتنا فرماتے ہیں واللہ اللہ او نہیں ما کان کا فی اب سی او میں جب تک ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں في عون العبد ما كان العبد في عون لگتی انسان اپنے جیسے انسانوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیا کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کریں ایک دوسرے کے دکھ میں کام آئے اپنے جان سے اپنے مال سے اپنے قوت و طاقت سے اپنے علم سے اپنی صلاحیت سے اپنے ہمارے اندر جو خوبیاں ہوں ان کے ذریعے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے یہی بہت بڑی بھلائی ہے نبی علیہ سراب نے ان کے علاوہ بہت ساری روایات اور بہت ساری احادیث ہیں جن نے ہمیں رقبت دلائی ہے اللہ ہمارا اس موقع پر آپ نے ساتھ فرمایا ایک انسان اگر ایک نم مسافی حاصل اگر ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھر میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ایک گھنٹہ اس کی مشکلات کے حل کرانے اور اس کی پریشانیوں میں ساتھ دینے کے لیے ایک گھنٹہ اگر مسلمان اپنا وقت لگا دیتا ہے تو آپ نے ساتھ روایا ایک گھنٹہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں اور ان کی پریشانی میں ساتھ دینے کے لیے اپنا وقت لگا دیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میری مسجد میں ایک مہینے کے احتکاب کرنے سے زیادہ اجر و سماپتے تھے میرے بھائیو ایک دوسرے کے کام آؤ کرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا محرم ہوگا بری پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے کام آنے والا ایک دوسرے کے مشکلات کو حصہ بنانے والا اور ایک دوسرے کے ساتھ بھرائی کرنے والا بنائے ارحادی ہم نے جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دی جو مقبول ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے ارحال جو پورے بھٹ کے ان کو ہدایت کو لگا دے اور ایک دوسرے کے کام